حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندھے کے برابر بلند کر لیتے اور جب رکو کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو بھی رفع یدین کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجنوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر آٹھ سو اٹھاون